ہو دلوانی جن جلسہ رابرام حضرت مولانا محمد زہیر صاحب دیگر منتظر دنیا کے اندر بے مثال فقیر عالم دین اندر حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے حقیقت یہ ہے اس واسطے حاضر ہونا اس حاضری کی برکت نال اللہ تبارک و تعالی انہوں نے سب کے ساری دنیا سب کے اور مقام بخشیا ہے وہ ساری سمجھ کے بعد عجیب گل یہ دنیا کے اندر اتنا معروف اور مشہور عالم دین ایک غیر معروف بستی کے اندر لایا ہے بستی کے لوگوں کوئی بھی نہیں جانتا لیکن دنیا علامہ پرہاروی صاحب رحمہ اللہ کے اس پرہاروی نسبت نو جانتا جس ناحیہ اور جانب جس طرف اور پہلو نال دیکھی جائے تو ایک بے کنارا سمندر ہے سڈے ورگا وہ کنارے تکو کے کے پاس آپ لیکن اس سمندر کے کنارے یا خیر نہ سی اس مختصر وقت کے اندر پاس رکھے گا موضوع خطاب رکھے گا مگر جس پاسوں بھی میں ذکر خیر نا جس جانب اور پہلو نو جناب کے سامنے رکھا گا سابت یہ کرا کٹر سن اور مذہب والے سن سن ہر پاس پھر پھرا کے انہوں دیا ہی کتاباں لیندی میں کچھ میرے کو ہیں کچھ دنیا تو غائب ہو گئی ہے جامعہ اشرفیہ مدرسہ ہے فکر والوں کا لاہور کے اندر اتوں کا حقیقت یہ آ کہ علوم و فلون میرے الفاظ علوم و فلون کے اندر علوم و فلون کے اندر اپنے دور فکر بتی اندر اس طرح کا عالم باہر مولوی موسا بازی روحانی کیا اس قلم میں چکے ہو کی میں پڑھ رہا تھا اپنی کتاب بویت اور کامل اسلامی شرحل معصور مقصور والا حاصل مل کر اس کے اندر ایک جملہ لکھا ہے علامہ پر ہر گرام ہوتا ہے اقسم احد ان ارض من من باكستان لم يولد فيها مثله منذ خلق الله هذه الارض وتساها لكان بارا حسب ما نعلم التاريخ اگر کوئی بندہ قسم کھاوے پاکستان کی سر زمین پنجاب کے اندر جدوں کی یہ پنجاب بنی ہے اللہ تعالی جدوں کی زمین بنائی ہے اس وقت تو لے کے دے مولا نال دور تک کہتا اگر کوئی بندہ قسم کھاوے نا مولانا دے نال کا اس زمین دنیا جدوں کی بنی ہے کوئی عالم پیدا نہیں ہویا جو اپنی قسم میں سچا سچا ان اقسم احد ان حظ اقلیم پنجاب من پاکستان لم يولد فيها مثله منذ خلق الله الارض ودساها كان بارا حسب ما نعلم من التاريخ ساڈے علم کے مطابق جڑے جدو کی دنیا بنی اس سرزمین پنجاب حالانکہ پنجاب میں علامہ شاہ پور بھی ہوئے پنجاب پتا نہیں کیا کیا مشاعر گزرے ہیں اللہ اور کیا کیا علماء گزرے ہیں لیکن اس کی زبان پہ کہتی ہے اس بندے دن دا عالم پیدا ہی نہیں ہے مولانا محمد اشرف سیالوی صاحب ہونا لبراس شروع جڑا سفا مولانا صاحب پورس کے حوال احوال دیکھ اس فرمایا بھی دو سو ستر علوم ماہر تھا جنہوں علوم کا اربنجا بچ نام ہی نہیں آؤ گا دو سو ستر علوم نام ہی نہیں آتے آہارت بڑی دور کی گل اصل شمار کرنے آنے ہیں سارے کو دو سو ستر شمار کتابیں بھی حالانکہ ہیں سارے کو علم علم اور علوم یا تعلیم کتاباں مقصد آ ایڈا وڈا بندہ دنیا دے اندر کیویں پیدا ہویا اور کس مذہب پیدا ہوا کس مذہب پیدا ہوا کس مذہب پیدا ہوا اور کیویں پیدا ہوا دو چیزاں پیدا گرے ہوئے نے یعنی بڑے کس طرح نے ان عالم کس طرح بنے نے خود مولا زبانی بھی سناواں گا اور تحقیق والی کتابوں میں سارا جان ہے یہ مجمع باہر ظاہر باطن علوم کے اندر بے مثال نم یار نفس ہوں فیصلہ ہوں جائے اپنی مثال آپ ہی نہیں ویکھی اس طرح کا جامع بندہ جگ جانتا ہے چشتیاں دے مرد درمیش حافظ جمال اللہ ملتانی رحمہ اللہ نگاہ جنا سرکار کے مرشد دے پوتے انہوں نے کتاب ہے پورش کا نے اپرار اردو کے ترجمہ بھی ہے لگا یا چکر ہے جمال جن کے امر جی نا اس میں جو شامل ہے پہلی کتاب گلشن ابرار ہوئی جیسے فارسی بھی لکھی اردو بھی لکھی اردو پڑھ دینا فارسی بھی نال پڑھ دینا آخر عبد العزیز صاحب اور آرمی روزہ سے شروع ہوں بچپن میں نہایت ہی خوش ذہن اور گبی ہو جس کا تو سب یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے سب یاد رہا بار بار کوشش کرنے کے باوجود دیوار میں ملکہ پیدا نہ ہو ایک دن گمبھیر ہو کر دیوار کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے کتاب سامنے رکھی تھی داروں کتاب ہو رہے تھے اچانک حضرت مذہب جماعت الہی حافظ جماعت کا رحمۃ اللہ کی نظر کرم ان پر پڑی اور اللہ مہربانی اور شفقت آپ نے پوچھا عبد العزیز شرا عبد میں مانی ہر نمود کے سبق ہم سب سے نہ کرتا تھا اور ملکا کا سب ہم پیدا نہ میں سو تھا اور اس کے یاد سبق رام آباد کا قرار دو ہر کا مولوی کا خدمت شامی سبق نمود اور قدرت الہی عنایت سے نام تنا ہی مفاقی ہے افواہ جمیر ہے حضوم میں و نقلیہ بار بانوے خصوص ہر کتاب السلام علوم کے بمطالعہ میں آ وقت برو حل و آسان میں سن فرمایا جب مرشد کی نظر پڑی کان لال لاکھ کے پریشان پیچھے میں مرشد پوچھتے نے اپنے لذیذ خیر ہے اب کر دے پالا کوئی یاد نہیں ہوں جو پڑھنا وا بھول جانا ہے طبیعت تیل نہیں بنتی ماٹھی ہے آپ فرما نے فکیلا پریشان نہ ہو آ میں فقیر دے نال سبق تکرار کر سرکار دے نال بیٹھ کے سب سبق جدو تکرار کیتا ہے جمال اللہ ملتانی دے اترے پتہ نہیں اس لئے کنا جمال الہی الٹیا سی نظر جو فرمائی ہے ہر پڑیاں پڑھا چھڑیاں نے تو بندے نو ہی لکھنا پیا ہے پنجاب دے اندر جدوں دی زمین پنجاب دی بنی ہے اے دے نال دا عالم ہے جس میں پیسے مدد آ تو نظر آ رہا دی ہر شہر اونچا مرشد کی خدمت قیمت ہی سمجھتے ہیں سلطان فرمایا تن میں ہر انہیں پوچھا پھر پہنچی سکار جب کروں گا کہ کچھ بھی نہیں استعمال جمع لکھے ہر ہے جب آباد دیا سوال اٹھا ہونا کرتے نا تکبر کے طور پہ نہیں کہہ رہا دین والے مولا دی حمد دے طور پہ کہہ رہا فرما نے من کیا میں کون آخری شیر دسیا میں کون من کیا میں کون فرما نے تیر چیز جی رویے تیر چیز جی رویے فضل پھر مرشد کریم رہے من کی امیر جو ترتیب دسی ترتیبی جی۔ مطلب اور وہ کہماپے نے میں

زمین پانی پانی فضل جدو کسی واسطے ظاہر ہوتا ہے نل کاس کے لکڑے ہوں پانی رب گیا ڈرگ نلکے لوٹر لو ل

فرمایا کسی کامل کی خدمت کر کہ پھر ویس موٹ مٹی کی بن گئی ایسی یہ سب کے دورے بیٹھے جنہیں کام نہیں ہوا باپ بھی جو پیار میرے دماغ مل گیا جو ہے اوشن ہوتا ہے فرمایا ہے آج بھی اگر حافظ جمال اللہ منسانی بن تو مولانا کے دربار سے آگے بیٹھے یہ جوان آدمی ہونی ہے سونے اس مرشد کا کتاب کرا جس مرشد کی برکت لے اس وقت پر کے بعد آخا گا انہوں نے دیدار ہو گیا کلیم

جناب لوگوں معلومات آتی ہے لیکن نہیں اس واسطے کہ واس مقصد جو ہے ہے توجہ میں ان کو رکھنا ہوں وہ مقصد بھی یہ میرا بیان ہے وہ یار جب گھاٹا اگلے گھاٹا حوالہ دو کسی نے مسئلہ مطلب دو سجے کم جہاں حوالہ دینا ہے وہ تو غلط بھی ہو سکتا ہے میں نے گھاٹا حوالہ دیتا ہوں آپ کہتے ہیں میں

مدد بہت بڑا شرک اور شمار سوار یہ دسنا کہ ان دونوں چیز آتا یعنی شرک شمار ہوتی ہیں اور جی وہ ہیں سنی عالم دین فقیر اللہ والے تو پھر انہوں والا عقیدہ سڈے کول سے مڑ اصل سچ اور اگر مولانا مشرے کے آتے جی، مولانا کا شرک بھی کھاتے نہ کرتے کھاتا بھی لا ایک مسئلہ ہے دوسرا مزہ مزہ یہ دونوں مسلم مزہ دیکھتا لے کے نیا لال ماہ وقت سمجھ اللہ اکبر بڑھیا اگر میں یہ گاڑ کرا اگر میں یہ گاڑ کر علاوہ پر ہر جیساؤں کے لوگوں آدمی پر معلوم کل طرح سے پنجاب اس پورے پنجاب دلی میں پنجاب زمین پنجاب پر جب سے دھرتی پیدا نہیں ہوا تو میں میں یہ آخا آخا گا امام سنت حضرت وہ شخص ہے کہ اگر کے دور پوری دنیا کے چاہیے میں میں یہاں پڑیا میں

مدد منگنا اللہ والے اور اس مذہب روپے اللہ پڑھائی کے ساتھ میں انہوں کا حوالہ بھی پیش کرا جو ہے حوالہ یہ پیش کرا گا کہ جب مولانا شرط بھی لین ثابت ہو جائے

یہ ساری فرشتیاں کو مدد مانگ ہر ہر پہلا دسیا الف ایل فارمر جہاں یہ اور یہ فرشتہ پھر اس فرشتے کیڑے کو کارنا دسیا الف یا اللہ یا اسرافی

اگر کوئی بندہ رد کرنا چاہے پورے تیرو اور دو مہینوں ایک ہزار بار ای پڑے یا اللہ یا اس رفیل کے حق یا یا اللہ یا اس رفیل کے حق یا یا اللہ یا اس رفیل کے حق یا یہ پڑے ایک ہزار بار اس لیے پورا ہو جائے پھر آ کے یا اللہ یا اس رفیل سو بارہ فرمایا دولت دیر لگ سکتا مولا نے رحمہ اللہ اسی طرح آپ سرکار نے نے دسیا کہڑے کہڑے کہڑے کہڑے موکل واسطے پکارنا پہنتا ہے اور وہ بھی اللہ کے نام رکھا یا اللہ سے جا اس لا مع الله أحدا محلہ اللہ سونے مسرا نے انہوں نے اللہ دے نال کسے نو نہ پکارن دی خالی آپ کتاب نہیں لوگوں یہ سے دلا دیتا ہے گیج پکارو فلانے فرشتے اللہ دلال پکارو فلا فلانے نو پکارو میں پوچھنا وا ہاں، مولانا جاہل سن کے عالم سن جی جاہل سن سے گل ہی نہیں تے جی عالم نے تے پھر علم دا سبق جے دے گئے نے ایڈا وڈا عالم فقیر ایڈا وڈا سبق دے گیا ہے معلوم ہویا اور جیڑی میں تواڈے ایتھے نال کبھی تقریر کر گیا سا کہ خدا نو پکارو

جو کے طریقہ جتنے ہیں وہ سارے واسطے لے مشرق اس کے آنر کو اس کے مخلوق سے مدد مانگ علم اور قدرت یعنی ان کے پاس علم ہے اور قدرت ہے اگر مستقل علم اور قدرت نہ سمجھ مستقل اور جو قدرت قدرت مستقل مستمد یعنی ہو اور جو بعد ایک علم و قدرت غیر مستقل ہو وہ علم و قدرت کسی سے صحیح سے ثابت نہ ہو تو معصیت ہے اور جو با علم و قدرت غیر مستقل ہو اور وہ علم و قدرت کسی دلیل سے ثابت ہو خواہ وہ مستمد میں ہو حج ہو یا ہو اور جو استمداد ملا اعتکار علم و قدرت ہو نہ مستقل نہ غیر مستقل پاس اگر دلیل استمداد مفید ہو تب ہو جائے گا جیسے استدادی ناول ماول واقعات تاریخ کی یہ کوئی مطلب کی مطلب یہ کہ مدد منگنا ایک ہوتا کسی نو مستقل سمجھ کے منگنا ایک اللہ تعالی دا بندہ تے فیض اللہ علم اور قدرت سمجھ لیے کہ رب ادا کی رب نے ادا کی رب دی رب دا علم اور قدرت اگر من کے تے پھر مدد منگے تے آ کے دو ہی سورت نے جواب دی کوئی صورت جب شریعت ہونی ہے یا نہیں ہونی جی تم سو پیشے اگر سمجھے مستقل

مستقل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ واہدہ لا شریف مولا یا اس نہیں سمجھے ہے دتی لیکن یہ تگڑا ہی کہ یہ اپنی ہو گئی ہے رب وحدہ لا شریف مولا یہ کرے تو

اور ایمان ایماندار دس کیا مولانا پر آرمی دیا یا اس طرح فیل یا اس طرح فیل کئی کھڑے نے کہ خدا کا مستقبل خدا کا مقابلہ سمجھ کر رہے ہوں وہ جان دے رہے اللہ کا کاٹردار فرشتہ ہے مگر باطنی نظام نہ جان رہے ہیں اللہ واہ اڑا شریف نے کائنات نظام فرشتوں دے نام روحانی دے کے نام چلا واسطے بنائے نے جی دنیا کے اندر بادشاہ بنائے نے نائب بنائے نے اللہ وحدہ اللہ شریف مولا اس میں اسباب نال اپنی حکمت قدرت نو ظاہر کرتا ہے قدرت ہوتی ہے لیکن اسباب دے پردے وچ ظاہر ہوئے تے حکمت بن جاتی ہے قدرت ہوتی ہے حکمت اسباب اور روٹی دین کے اندر روٹی دین کے اندر اولاد دین کے اندر وہ ہر شے دین کے اندر مولا کائنات کسی وسیلے دا محتاج نہیں سبب نہ کر کے جب دیر پہ حضرت حضرت عیسیٰ بغیر بغیر باپ باپ پیدا پیدا فرمائے آدم ماں تو دنیا مت سمجھو میں یہ کہنا پسارا کھلارا سمجوار سلارا چلارے نہ حکمت رکھ چ اپنے وسیلے کرنا طرح جب روحانی دا وسی بار کرنا ہاں قدرت میری ہے حکمت کے پردے بن جاتے ہیں تو بعد ہے اور بھی ہےتائی ہوتی ہے مسفلو کی ساتھ دیتا ہے کچھ بھی نہیں مسلم ضروری میں کون ہو سکتا ہے نہ نہ خدا ہے ہے مستقل ہو سکتا ادھر مولا کے ثابت کر دیتا کے گھر میں شامل کر دیتا علم و قدرت عطائی تاپے یہ مریضوں کے پاس ہے نبیوں کے پاس ہے مشاعر کے پاس ہے برتوں کے پاس ہے چاہے دنیا کے سامنے دیکھے ہو چاہے کمرے گھر دو حال چ ہے دو حال چ لیکن اگلی گل سن اللہ کے کہہ وہاں جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں وہاں جاتا ہے لیکن وہاں ہے کیا صرف وہاں ہوتی ہے سمجھو ہے وہاں ہے کلام کی قسم سوچو کرنا ایسی کا کیس آگا بجٹ نہیں تو سکے وہاں ہے کلام کی قسم

جی میں کر رہا ہوں میں بیان کر رہا سن کے تمہیں حقیقت میں کلام کے ذریعے کلام کے ذریعے کلام میری کئی قسم کی اشارے کر رہا ہوں یہ کئی گلا ہوں

نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے اپنے ہاتھ ہاتھ ہاتھ سے سے کہا تو نہیں ہے اگر اس اس کا وہ آپ کے گھر میں کوئی نال فرمایا کون ہاتھ نال فرمایا وہ وہ بس کو سب دور کھڑا ہو گئے بولن کی تھان نہ ہوئے سمجھ آئے گی ہاتھ سے اشارہ یہ بھی ہو واحد کلام کی قسم لیکن سنو کئی چیزاں بندے سے بولن کو بغیر بول رات ادھر دیکھو ہوں تھی مینو دیکھ رہے میں تمہیں میں تمہیں سنا رہا تمہیں مطلب کرنے کلام کے رات لیکن تس مجھے دیکھ رہے ہے رو جاتا ہے آرام نالی گل دسی لیکن دیکھنا یہ بتانے سے بھی اوپر دقت وہ میرا نا ہے

کلام نال اللہ تعالیٰ اس نہیں کچھ کھولے گا جو کچھ ہونے دل نال اگر ہمیں جس کا میں آخا گا دعا تھے فلانے فلانے بول کے انہوں دسے گا جب سورج چل پوے سورج چندے حقیقت خبردار لیکن آج تو کچھ حقیقت دور دے علم نہیں کہتے علم نوشلہ جیبانا ان کی صاف اندر نور تو گل کوئی دسے پتا چلی جائے یہ جی نور آ جائے سامنے لائٹ لے سورج آئے امور پہلو نہیں سی گل دسن

نبیاں ولیاں دستا غیب دیا خبر دستا یہ وہی کہتے ہیں لیکن سن اتوں تک رہنا یہ جاہل کا کام ہے سنی اللہ عبد العزیز پہاڑی جیسا حقیقت دان وہ اس سے آگے گزرتا ہے وہ کہتا ہے ایک اور بھی چیز ہوتی ہے اب وہ کی ابھی وہ سونا جب اپنی نے معرفت کا خاص نور مارفت سورج جب فکیر کے سے چڑھاتا ہے کرے نہ کرے اس سورج چلے نہ چڑیا اگلی کیا نبی کے دل چ کوئی سورج روشن ہے سی بولو یہاں کا پتا لگے گا سال لوگ اللہ چار بالکل آپ زیادہ جو ہے الٹی ہی چار چلتے ہیں دیوان

اللہ تعالی نے اس وقت آپ کے اندر دے دل مبارک نو سورج واگو چمکا جب روح چمکی ہے سورج آگو تو کمائن ہوا کے کھل گئے اللہ میں بھاروی کی عبارت پیش کرا گا تو سوال تو پھر کر کے سارا کلندر نہیں پال فرما ہے اس حقیقت کو بیان کر دیا زمانہ اپنے حوال سے سنتا نہیں سکتا زمانہ اپنے حوال سے سنتا نہیں سکتا تیرا حجاب ہے قلب و نظر کی نہ پاتی چلے آ جاؤ بچا کرتا ہوں

زب لیکن والے آئیے آگے اپنی سب محمد نارا تقبیر ناری سالت حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب اب ہے نبی کیوں اور نبی کی روشن میں فرق نہ کرنے والا چاہے آپ بہت چاہیے یہ ہزور خاجا میری غریب روانا لو فرما زندگی وقت اللہ والے اس وقت ہرش فرش ساری خدائی وہ کھل جاتی ہے جی میں ہاتھ کی ہتھیلی کھول دی بھی کوئی شاید نہ نہ ہو اس عقل کام کرے نہ اس کے کام کرے جن حواس حواس کہتے خمسہ نہے نہ ہی کام کرے نہ عقل کام کام کرے کرے وہ کہیں گے نہیں نہ نہ عقل گیا ہوا مولانا کی تحقیق یہ ہے کہ جب یہ ہے جو بغیر واسطے تو یہ جی فیر ہو جائے نا بغیر واسطے اس غیر نو بغیر واسطے کو جاننا یہ دل میں جائے آپ فرمانتے ہیں کہ حاضر دل میں غیر کے کیونکہ بغیر واسطے تو ہر چیز گے وہ بھی گا یعنی کی مطلب وہ اپنے آپ جانے گا کوئی طریقہ کوئی طریقہ اللہ تعالی واسطے اللہ تعالیٰ ہر اس کا بغیر کسی بھی بچ وسیلے ہیلے باہر آپ بھگوان جب علم غیب ہے نبیاں جو کچھ معلوم یا نبیاں ہو نمیا نل ہو دل شریف روپے حقیقت تیسری شہر ہو رہی اتو بیٹھا ہوئے باپ

لہو محفوظ پڑھن کے ذریعے معلوم ہوئے یا نجومیاں نو ستارے کے ذریعے کچھ معلوم ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ آپ فرماتے نے علم غیب نہیں کیونکہ علم غیب وہی ہے جڑا اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے بغیر کیونکہ واسطے تو یہ سب واسطے نے وہی کا بھی واسطہ ہے اظہار ابتلا اللہ تعالیٰ جب کرتا ہے رب وحدہ رکھتا شریف کسی نے سینے دیزے کھول دے اللہ نے کھولیا یہ بھی غیب کا بھی علم غیب نہیں آ فرمان علم غیب نہیں اظہار علی غیب اطلاع علی الغیب توجہ فرما غیب دے اللہ تعالی مطلعہ کر دیتا غیب دے اوپر جا بٹھایا غیب کون کسے ہو گیا کھل گیا جویں سوئے چلے جہاں کھل جاوے وہاں کے ذریعے یا اللہ محفوظ دے کے لو لا وغیرہ کئی طریقے نال جڑا غیب کھل جاوے اپ فرماندے نے علم غیب نہیں علم غیب نہیں علم غیب وہی ہے جڑا خاص ہے خدا ہے توجہ رکھو معلوم ہویا مولانا یہ بھی دستے نے باہر کے ذریعے بھی پتا لگتا ہے یہ بھی مانتے ہیں کہ دنیا کائنات دل اتنے روشن ہو کے کھل جاتی یہ بھی مانتے ہیں لوہے محفوظ نال لوہے محفوظ تکن نال ہی علم آ جاتا ہے غیب کھل جاتا ہے اور معلوم ہو جاؤ غیب کھلنا تے پہنچنا نہیں چیزاں غیر تے منکشف ہو جانیا بھاوے خدائی ساری آتے منکشف ہو جاوے مولانا اس شاید ممکن نہیں مگر فرما دے نے علم غیب آخر انہوں نہیں چاہیے اللہ تعالی نے تا کر کے علم غیب نو خاصا ہے خدا آخیا ہے وہ اللہ دی شان ہے اور کی جی مطلب بغیر واسطے ہو جانا اللہ اللہ سوال کوئی کوئی واسطہ دیتا ہوئے رکھی وجہ اگر غیر کھل ولیاں دی دی شان شان ہے ہے اللہ ربانی کی وجہ کرتے وہ ایک ذاتی ہے ہے ایک جاتی ہوا لفظ بولن لفظ بولنے سے ہے ہے ہے ہے میں ذاتی رب جو فرمانے نے وارا منظر بتائی گردان والعلم والعلم الضروري وقد بنفي من تعالى فمن ادعى يعلم كفر ومن سچا سن کر پھرا بڑے والے آسا او ضرورت ولا كفر في دعواه ولا في تصديق يرى الجنة في يقين وظن في الدنيا عند المحبة وبهذا التحقيق انتفى الإشكال في الأمور الذي يرى من أهم الغيب وليس من حول قومها مدركة بالسمع أو البصر أو الدليل فأهلها أخبار الأنبياء لأنها مستفادة من الوحي ومن خلق العلم الضروري فيهم أو من أو من انكشاف القبائل على حواسهم بنے جاتی اور وہ سال تھا اور یہ آگے اور یہ زیادہ فی اللہ بہادر بہت خاص تم لین خوش ہے اور ایک آئے ہوں بہادر کو پڑھا

اور اس کا زندہ میں فائدہ نہ ہوا اس کا خبر کام سہا خبر اٹاہے میں نہیں مالی رہ چن ہم مشاہدہ اور سمائے نہ ہمارے ملائے گا یا ہمارے خود کبائی نہواہی

فرمایا یہ مقام سی با جدید اس کا سال چیلے لال اتنے پہنچے سنگا نے سارے جوان جو ہے یہ

جاننا رب کا کام مطلب ہے واسطے نال جاننا اور سارے کہتے ہیں اختلاف سے اختلاف یہ مطلب یہ نکلا کہ جہاں غیب گیب کن کھول داستے جہاں غیب واسطے کھلتا ہے کیا انہوں نے گائب کہنا ہے کہ نہیں غیر مطلب متفق حقیقت نے دونوں ہی متفق تھے مولانا بھی سمجھتے ہیں کہ غیب کھلتا ہے غیب کا علم ملتا ہے اچائی اور واسطے سے سمجھتے ہیں کہ جہاں ذاتی علم ہے وہ رب کی شان ہے معلوم ہوا اس بات کے قائل ہیں کہ غیب کا علم دتا اللہ تعالی عطا کرتا ہے لیکن وہ فرماتے نہیں علم غیب نہ آخو اطلاع غیب آخو وغیرہ وغیرہ بغیر واسطے واسطے رب رب کا توجہ نہیں فرمائی یا مخلوق ہے کے واسطے جان بھی منی کے پگڑا بھی منی جاتے لوہے کا خون سامنے آ جانا یہ بھی منی جاتے اگر واسطے کی گل کریے ہوں ایک واسطے بغیر جاننا اگر کوئی واسط بغیر کسی یہ ہے اگر واسطے تو بغیر ہونا اگر کوئی نہ منگے تو بھی بھی کفر ہے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ قرآن جگہ جگہ سے دس ہے طریقے مختلف دسے مولا ڈاکٹر ایک دسیا وہی دا دوسرا دسیا اندر پکی یقینی گل آن کے بہ جائے

نہیں لگ سب سونے دیوار کی گل کرنا اچھا رب اگے فریاد کر دیا مل جائے یہ سارا کچھ پتا دستے ہیں لیکن مانتے غیر غائب داسی یہ مانا جا پیر باہو فرمانا

تقلیل کرنے نے دوسرے بھی بغیر دلیل گل من نہیں بغیر دلیل دوسرے بھی گل من لینی یہ تقلیل کہ وہ دو قسمیاں ایک مشرقہ دی ایک مومنا دی تکلیف مشرقہ دی مومنا دی مشرقہ کی تکلیف ہے بغیر اللہ کے تین ریکھا تو تین والی کوئی نشانی ویکن تو بغیر بغیر دین کی کوئی نشانی اگلے ویکن تو بغیر اس کی گل دلیل بنا لینا یہ تکلید مشرقی ہے اور اگر نبی زندگی کے چیلن دلیل دیکھنا گل بنا چلی لو من جی یہ جو موسیقی تکلید آ

اپنی جان مال عزت ہر شہر پھر انہوں کے مقابلے آ کے نوار دینا قربان کر دینا جناب ہر شہر قربان کر دینا اور جناب کی جی، حق دوئی حق پسندی حق میں قائم رہا وہ شہر بن جاتا ہے وہ ہر شہر بڑی ختم کر سکتا ہے مگر حق تو نہیں ہٹ سکتا لالچ نہ جب ہے جتوں نہیں کچھ لبنا ہوا کچھ شخص فیب ورگے نے جنوبی ورگے نے جنوب مولادا عبد الزیز ورگے نے بادیا لالچ کے ڈر نہیں سن سن رکھتے پر سمجھتے جو نبی شریعت نو جی سمجھا سمجھا نہیں لہذا سا یہاں کی پیروی تا کرنے پیو دادا کے پیو دین نہیں ساری ایک کھ بھی نہیں اتنے کیوں

یہ ہے مومنوں کی تقریب بغیر دین تو پیو دادیا کے پیچھے ابھی والا تریا رہنا یہ ہے مشرقہ کی تکلیف مشرقہ کی حرام اور موغلوں کی تکلیف این واجب

سب پلاس منگایا جانے سبھی پلاس پٹیاں پٹی منگائی پٹی پتلی پتی ہے پٹی لگی ہوتا میں گیا اسے ہے تقریب تو پچی کم ہو خریدا میں کپڑا یہ کپڑا ساتا سادہ بنیا بڑا ڈاکٹر صاحب اگر ساری ترقی دسو گے دلیل دسو گے گے تو منا نہیں لے پہ پتی نہیں تبدیل اردو کرتی ہے میں تھی دساج کی لکھا بس ایک چمچی پیاز پیا دو تالا سانو کوئی پتا نہیں کالا پڑا کے کوئی دس منہ جا کے تحقیق شروع کرتے ہیں دسو کالا ہوئے

تحقیق آئیے پٹی بارے تا دسنا گوارا دوبارہ نیتا لبی شریعت سید ہوئی نہیں ہونا سر جی ہر بندے دسنا نہیں کرتے

ڈنگا بچتا ہے تو تیرے دلیل نہیں پوچھ سکتے جب وہ نہیں پوچھ سکتے سکنے سیتی پور بنا دیکھا بھی مہاتما

اور بعد اگلی گل یہ کیا چلے آفیسے یاد شادی یاد نہیں پہنچی پہنچی وہ کسی جگہ پر بڑے نمبر رہنا چاہتا میں آنند کرنا چاہتا ہوں لیکن علم والے اگر ان کے ساتھ بڑے خلاف ہوتا اماموں کی مخالفت نہیں کرتے ہے اپنے کام کرے اور عوام کا نوام کے شکیمان نے جاری لگی یہ سمجھنا مولانا عبد العزیز اہل سنت و جماعت سے کسی طرح باہر ہے

گر بڑی